چھٹا باپ کفار کے مظالم اور ہجرت حبشہ کافروں کا آپ پر ظلم و ستم اسلام کی اعلی اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاسوز آندیاں چل پڑیں کفار مکہ بنو حاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے آپ کو کاہن جادوگر پاگل دیوانہ کہتے اور آپ کی شان عظمت نشان میں گستخانہ جملے بکتے پھپتیاں کستے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انوار کو نشانہ بناتے ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں اقبا نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے رکھ دیا کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے پھر حضرت بی پی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور اس بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا ایک بار رسول رحمت و شفقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اقبا نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا بعد میں کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا صحابہ اکرام پر کافروں کا ظلم و ستم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ اکرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا یہ دیکھ کر مشرقین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا ناک کان سب لہو لہان ہو گیا اور ان کا چہرہ پہچاننا پہچان میں نہ آتا تھا حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گیا اور دیر تک بے ہوش رہے حضرت خباب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے قریش نے ان کو بے حد ستایا یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بچھ گئے زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے ایک بار حضرت عمر فاروق ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی اس حال میں بھی یہ عہد عہد کے نعرے لگاتے تھے ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا یہ بوڑھی تھیں ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے ہجرت حبشہ جب کفار جب کفاران قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنے جان نے سار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا چنانچہ اعلان نبوت کے پانچویں سال گیارہ مرد اور چار عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی اسے ہجرت اولا کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ صابحات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد باسی افراد تک پہنچ گئی یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دیں مگر کفار کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں